حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا خواب نبوت کے چھیالیس حصوں میں ایک حصہ ہوتا ہے اس کی روایت ثابت حمید اسحاق بن عبداللہ اور شعیب نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری حدیث نمبر چھ ہزار نو سو اٹھاسی